وسلم کے بال آپ کے کانوں کی لوموں تک آتے تھے امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا اس میں شعبہ کو وہم ہوا ہے سنن ابو داود حدیث نمبر 4185